حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قریضہ اور نذیر یعنی یہود کے دو قبیلے تھے اور نذیر قریضہ کی بنسبت زیادہ معزز تھے تو جب قریضہ کو کوئی آدمی نظیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا تھا اور جب نذیر کا کوئی آدمی قریضہ کے آدمی کو قتل کر دیتا تو مقتول کے وہ رضا کو ایک سو وزق کھجور دیت دیتا تھا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو نذیر کے آدمی نے قریضہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو قریضہ نے کہا قاتل ہمارے حوالے کرو ہم اسے قتل کریں گے نذیر نے کہا ہمارے تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی اور حکم ہے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیات نازل ہوئی فرمائے تو ان میں انصاف سے فیصلہ فرمائے اس میں القسط یعنی انصاف کا مفہوم جان کے بدلے جان ہے پھر دوسری آیت نازل ہوئی افحکم الجاہلیت یبغون کیا بھلا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں امام ابو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریضہ اور نذیر دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں سننے داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو چورانوے